ایمان کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے یا ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو ورنہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینے کا کیا مطلب ہے یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ دین دوسروں کو سمجھانا ہے غیروں کو سمجھانا ہے جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا ان کو دعوت دینا ہے تو تم تو ہم کو ہی دعوت دیتے رہتے ہو ہمیشہ غیروں میں کب دعوت دو گے اس کا ایک سادہ جواب تو میں نے یہ دیا کہ ہمارے یہاں کا کوٹا پورا ہو جائے گا تو ان کو دیں گے ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ دوسروں کو دعوت دینے جاتے ہیں تو وہ کیسے پیمنٹ تمہارے والوں کو دیکھو چلے آئے ہمارے یہاں تو ان کو بھی تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے دوسرا دلیل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو اور خود ہم کو دعوت کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیں ایمان والوں ایمان والے بنو تو دیکھو ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں دوبارہ ایمان کو مضبوط رکھنے کی تازہ رکھنے کی مستحکم رکھنے کی معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو بھی دعوت دینا ضروری ہے ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک عالم دین سے سوالات کیے جا رہے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا مانا یہ تبرینیں ضروری ہے انہوں نے کہا ضروری ہے دلیل پوچھی انہوں نے کہا یا یہ آمنو عام یہ دلیل دے علما کی بات مدلل ہوتی اور مکمل بھی ہوتی تو سب سے بڑا جتن جو کرنا ہے اور سب سے زیادہ جو حفاظت کرنے کی چیز ہے جوہر ایمان ہے اور اس کی حفاظت کی کیسے جائے گی یہ سیکھنے کی چیز ہے دعوت کے کام میں نکلتے ہیں تو سیکھا جاتا ہے ایمان بچائیں گے کیسے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے خانقاہوں میں جاتے ہیں تو یہ ہیں اسکار ہیں اصل کام کیا ہے ایمان کو بچا کے رکھ ایمان کو حفاظت سے رکھ کیونکہ جیسے قیمتی چیزوں کے اچکے بہت ہے ایمان کے لٹے بھی بہت ہیں تو ایمان کے لٹیروں کو معلوم کرنا کہ یہ لٹیرے ہیں یہ لٹیرے ہیں پتا چلے گا کہ دوست کے قوم میں دشمن کون ہے تو آپ چوکنا رہیں گے ورنہ اس کی دوستی کے دام میں رہیں گے اور وہ خنجر موکتا رہے گا اور آپ کی چیزوں کو لے کے چلا جائے گا اور پتا بھی نہیں چلے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار شیطان سے مسلمانوں کو دنیا کے انسانوں کو چوکنا کیا سوال ہوتا ہے اتنی واضح چیز کو بار بار کیوں بیان کرتے ہیں فرمایا اس کے روپ اتنے ہیں کہ اس کو بار بار تعارف کی ضرورت ہے کہ اس کا انٹروڈکشن ہوتا رہے لوگ کہیں دھوکہ نہ کریں کہیں تو اس کو دشمن کرا دیا کیونکہ موجودہ دور کا دشمن جو ہے وہ دوستوں کے روپ میں آتا ہے اور دشمنی کرتا ہے جیسے ہندوستان کی بعض پارٹیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے ہاتھ تو بڑا رکھے ہیں دوستی کے لیکن پیچھے سے خنجر پھونکنے کا سلسلہ پچاس سالوں سے جاری ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا کہ مولانا ووٹ دینا ضروری ہے اگر تو کس کو دیا جائے ان کا یہ تو انتخاب کرنا ہے کہ ایک پیشاب ہے ایک پہانا ہے دونوں میں سے کس کو آپ منتخب کریں گے ہمارے لیے تو یہ دونوں نجاستیں ہیں ایک نجاست سبرا ہے ایک نجاست کبرا ہے انتخاب ہلکی چیز کا کرنا ہے بھاری نجاست کا انتخاب نہیں کر سکتے اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ سوال فرماتے ہیں جگہ جگہ والے فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو بار بار ایکسپلین کر رہے ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی نا کیونکہ اللہ سے پڑھ کر کلام میں حقیق کوئی نہیں ہے اور گفتگو میں لطیف کوئی نہیں ہے اور پھر وہ بار بار ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی تو راز ہوگا اب اللہ فرماتے ہیں ان للانسان عدو مبین شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اب دیکھیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا موت کا تذکرہ کیا ہے آپ دنیا میں کسی بھی آدمی کو پکڑ لیجیے جو اللہ کو بھی نہ مانتا ہو جو رسولوں کو نہ مانتا ہو جو کسی بھی مذہب میں نہ مانتا ہو کسی دین میں نہ مانتا ہو آپ ذرا اس سے دو منٹ گفتگو کر لیجیے آپ اس سے پوچھیے آپ اللہ کو مانتے ہیں نہیں آپ مذہب کو مانتے ہیں نہیں آپ مجھ کو مانتے ہیں نہیں آپ ان کو مانتے ہیں نہیں آہستہ سے آپ پوچھیے آپ موت کو مانتے ہیں ہاں کہے گا کہے گا میں کسی کو نہیں مانتا لیکن موت کے بارے میں آپ کہیں تو میں تقریر کر سکتا ہوں اور موت کے بارے میں تقریر کرے گا آپ کے ساتھ میں اور آپ کیا سمجھائیں گے وہ اتنا اچھا موت کو سمجھائے گا جگہ جگہ اللہ ڈیفینیٹ چیز ہے موت آنے والی ہے پھر اس کا بار بار تذکرہ کیوں کرتے ہیں اس بنا پر تذکرہ کرتے ہیں کہ انسان اس ڈیفینیٹ چیز سے بہت زیادہ غافل ہے اس کے اعمال اس کی موومنٹ اس کی نقل و حرکت یہ تمام دیکھنے سے یوں اندازہ ہوتا ہے شاید یہ سات پشتوں تک مرنا نہیں چاہتا جبکہ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے انسان تو کھینچا کھینچا چلا جا رہا ہے اور جا رہا ہے موت کی طرف تو سمجھ رہا ہے کہ جوان ہو رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں اور بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ سب بڑا ہونا موت کے منہ میں جانے کے لیے ہے تیرا ہر چاہے اسے تو جوان ہونا کہہ لے چاہے اسے تو تندرست ہونا کہہ لے چاہے اسے تو بڑا ہونا کہہ لے یہ سب کا خلاصہ موت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اللہ فرماتے کل نفس لیے ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ شعر یاد دلانے کے لیے پڑھتے ہی رہتے تھے کہ غافل تجھے گڑیا لیے دیتا میں بلا دی گرد ہونے گڑی عمر کی جوہر گٹا دی ہر لمحہ زندگی کا آپ کی زندگی میں سے کم کر رہا ہے چاہے یقین آئے آپ کو چاہے آپ کو یقین نہ آئے لیکن زندگی کا دور جب ختم ہو جائے گا تو پھر موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے رشتے دار چھوٹ رہے ہیں اس کے چھوٹے بچے چھوٹ رہے ہیں اس کی جوان بیٹی چھوٹ رہی ہے اس کی رونے والی بیوی اشکبار ہے اور تڑپ رہی ہے اور شاندار مکان چھوٹ رہا ہے اور شاندار جس ڈیفینیٹ چیز کو انسان اتنا جانتا ہے اس کے بعد والی زندگی کی تیاری سے انتہائی طور پر غافل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار اس کا ریمائنڈر دے دوں یہی حال ہے کہ شیطان سے انسان غافل ہوتا ہے اور وہ چکما دے کر سب لوٹ کر ہمارا ایمان اور امان چلا جاتا ہے اس لیے اللہ بھی کل کر یہ دونوں کو کمپیئر کیا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے what is the difference between these two kind of دعوت یہ دو دعوتوں میں فرق کیا ہے یہ دونوں بلانے والے بلا رہے ہیں اللہ فرماتے شیطان جہنم کی طرف بلا رہا ہے اس کی میٹھی بات بھی کڑوی ہے انتہا کے اعتبار سے اگر چیت اچھی لگتی ہو دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وعدے کا انجام خسران ہے ایک وعدے کا انجام جہنم ہے ایک وعدے کا انجام وعید ہے ایک وعدے کا انجام ناکامی ہے ایک وعدے کا انجام جنت ہے ایک وعدے کا انجام اللہ کی رضا ہے ایک وعدے کا انجام آخرت اور دنیا دونوں کی کمی ہے شیطان کی دعوت کیا ہے شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے دو گے تو کمزار ہو جاؤ گے بچے کیا کریں گے اولاد کیا کرے گی دینے والوں کو تو بہت مل جائیں گے تمہیں دے گا کون تو جیل میں ہاتھ گیا ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے لیکن اللہ کی دعوت اللہ فرماتے ہیں دینے والوں کو میں تلاش نہیں کرتا اور دینے والوں کو کون کون سی نوعیت سے میں دوں گا اور ان کا دینا کیسے منظور کروں گا تمہیں خیال بھی نہیں آ سکتا تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر واقعہ لکھا بنی اسرائیل میں ایک سخی تھا آج سخاوت کے دعوے تو بہت ہیں لیکن سخی ہے کہاں پھر بھی یہ دنیا سخیوں سے کم نہیں ہے اللہ کے بندے جو برابر دے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں ایک ہی آدمی پوری مسجد بھی بناتا ہے اور ایک ہی آدمی سب کچھ خرچ کر کے کہتا ہے میرے نام کا ذکر بھی نہیں آنا چاہیے ایسے بھی مخلصین اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں اور دنیا ایسے ہی لوگوں سے چل رہی ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نہ پور سے چلتی ہے نہ روس سے چلتی ہے نہ بیگت سے چلتی ہے اور نہ بیگن سے چلتی ہے دنیا اللہ اللہ کرنے والوں کی اللہ اللہ سے چلتی ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تک یہ روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے تب تک یہ دنیا آباد رہے گی کیونکہ یہ دنیا کی آباد کاری ہے ہی اللہ کے ناموں سے اور اللہ کے ذکر سے ہے اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بڑا قرار دیا دنیا میں بہت سی چیزیں بڑے ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور اپنے صحیح کہتی ہیں کہ ہم بڑے لیکن اللہ سواب تمہارے نام کا لکھتا ہے ورنہ کہنا چاہیے کہ ہمارا تھا اور ہم نے لیا اس میں سواب کیا اور لینا کیا اور دینا کیا لیکن بہانے ہیں اللہ کی رحمت کے اللہ کا خزانہ تم خرچ کرو اور اللہ آج تمہیں عطا کرنا ہے جیسے تم نے محنت کر کے کمایا ہو انسان اپنی محنت سے کچھ نہیں کماتا یہ بہانہ ہے حقیقت حال یہ ہے کہ یہ بیل گاڑی تو یہ ہے کہ اصل میں اللہ دینے والے بہانے رکھے ہیں کہ میرا بندہ مصروف رہے کام میں رہے اور بیٹھا نہ رہے ٹوٹا نہ ہو جائے اس کے بچے جو ہیں کہیں پورے نہ ہو جائیں اس بنا پر اس کو کام میں لگا کے رکھا ہے کہ یہ فارغ ہوگا تو بھی پریشان کرے گا اس کی ایکٹیویٹیز غلط کاموں میں بڑھ جائے گی جس کو کام میں رکھتا ہے جہاں فارغ ہوتے ہیں رمضان میں دو چار آدمی تو جھگڑے ہمیشہ ہوتے ہیں دوپہر کے بعد دماغ خراب ہوتا ہے ایک شور اٹھتا ہے کیا ہے بھائی لڑتا کا ہے پر دماغ گرم ہو گیا بھائی کیا انسان کر رہا ہے ہمارے اوپر بھی دماغ گرم کر رہا ہے نہیں کہ روزہ رکھا ہے تو ہماری یہاں پہ رکھا ہے کیا رکھا ہے تو اپنے لیے رکھا ہوگا اس کے لیے اتنا گرم کیسے ہوتا ہے اس لیے رمضان میں بھی سمجھایا کہ کوئی جھگڑا کرے تو اس کو یوں کہہ دو کہ سائن اور میں روزے دار ہوں لڑنے کی طاقت میرے اندر بھی ہے لیکن میرا روزہ خراب کر کے میرے ساتھ لڑوں اتنی میرے اندر ہمت نہیں میرے کو شوق ہے تو خراب کر گالی دے برا کہ میں نہیں کروں گا بات اصل میں یہ انسان محنت کرتا ہے ٹھیک ہے کام میں لگا کے رکھتا ہے ٹھیک ایک آدمی نے جنات کو تابع کر دیا اب وہ آگے کھڑا ہو گیا کہ میرے کو کام دو اس کو کہ تو اپنی بجا دو میں ملا کے آپ اس کو کہا کو کی ضرورت ہے کا پاسپورٹ کی ضرورت ہے آسٹریلیا سے پرندے انڈیا میں آ رہے ہیں انڈیا والے کا انتظام کر رہے ہیں کس نے کو کا انتظام کرنے کے لیے اللہ کام لیتے ہیں دیکھو وہ کچھ نہیں کرتے وہ یہاں سے وہاں سے یہاں آتے ہیں اللہ ان کا رزق یہاں لکھے ہوئے تو یہاں آ کر کے روزی اپنی کھاتے ہیں ہم کو یقین نہیں آتا کہ اللہ روزی دے رہے بس حالانکہ قرآن اعلان کر رہا ہے نصیب نہ ہوتا مخلوق کو میں نے تمہارے لیے لگا کے رکھا ہے اور دسترخوان پر روٹیاں کھا رہے اس میں تمہارا کمال ہے کیا کمال تو سب اللہ کا ہے لیکن تمہیں اللہ کے کمال کا اقرار ہونا چاہیے نا کلمے میں اسی کے اقرار کو تو کر رہا تھا کلمہ یہی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ملوحیت کو مان لے اللہ کی عظمت کو مان لے اللہ کی بزرگی کو مان لے اس کے کرنے کو مان لے اس کی کبریائی کو مان لے اس کی جبروت کو مان لے اس کی سفر کو مان لے اس کے دینے کو مان لے اس کے خزانے کو مان لے اس کے ادا کرنے کو مان لے یہ کہہ رہا تھا اب اس نے جتنا جو ہے قابل کر لیا کھڑا ہو گیا سلام کرتا ہے افریقہ جا کے آ گیا وہ لوگ کیا کرنا ہے تو کہا لندن جا لندن جا کے بھی واپس آ گیا وہاں سے یہ لیا وہ بھی لے کے آ گیا وہاں سے یہ لیا وہ بھی لے کے آ گیا انہوں نے کہا یہ تو ہر دو منٹ سے پریشان کرتا ہے میں نے اس کو تابع کیا کہ اس نے میرے کو تابع کیا یہ تو یہ ایسا کرتا رہے گا کہ یہ ظالم کو سونے بھی نہیں دیتا رات کو سوتا ہوں تو کاٹ میں ہے اور کہتا ہے کوئی کام بتا کروں کیا اللہ نے انسان کو بہت سمجھ عطا کی ہے سامنے ایک درخت تھا وہ دکھا کے کہا کہ جب تک میں گئی ہوں تو وہاں سے اوپر سے نیچے چڑھنا اترنا یہ تیرا کام اب کام میں لگ گیا تو انسان اگر اچھے کام میں نہیں لگے گا تو شیطان اس کو غلط کام کے اندر لگا یہ دل اگر اللہ کی محبت میں نہ لگا تو غیر کی محبت میں لگ جائے گا یہ زبان اللہ کی یاد میں نہ کی تو غیبت کے اندر لگ جائے گی یہ کان اچھے باتوں کے سننے میں نہ لگے تو کانے اور پرانی اور قرور اور بیکار چیزیں سننے کے اندر لگ جائیں گے اس بنا پر مال کا بھی عالم یہ ہے کہ مال اگر اللہ کے راستے میں نہیں لگا غلط راستے میں لگ جائے اب وہ سفید اس نے ایک رات جو ہے تھیلے کے اندر مال لیا یہ اسٹریٹ لائٹیں کہاں تھی اس زمانے کے اندر اور ایک اندھیرے راستے کے اندر نکلا کنارے پہ کھڑا ہو گیا کوئی جا رہا تھا ہاتھ کے اندر دیا یہاں تو دیواروں کے بھی کام ہوتے ہیں صبح کے اندر چرچا ہوا کہ آج تو چور کو کسی نے پیسے دے دیے پڑھ لیا پڑھ لیا اینا اے لے دے رہا تھا اندھیلا میرا تو ارادہ نہیں تھا کہ میں چور کو دوں میں تو ضرورت مند کو دینا چاہتا تھا یہ بات الگ ہے کہ اندھیرے میں چور چلے گئے پیسے میری نیت تو خراب نہیں تھی دوسری رات میں جو ہے پھر دوسرا کھیلا بھر لیا اور راستے پر کھڑا ہو گیا اندھیرے راستے پہ کوئی جا رہا تھا ہاتھ میں تھما دیا صبح کے اندر چرچا ہوا آج تو بدکاری کرنے کے لیے عورت جا رہی تھی اس کو کسی نے روپیوں کا کھیل اس نے پھر ان کہ یا اللہ دو دن جو ہے میں نے دیا غلط جگہ پہ چلا ہارا نہیں تیسری رات کے اندر پھر جو ہے کھڑا ہوا اور تھیلا بھر کر وہ ایک راستے کے اوپر کھڑا ہو گیا اندھیرے میں کسی کی چلنے کی آٹ ہے اس کے ہاتھ میں تھیلا تھما دیا گھر آ گیا ڈاکٹر صحیح جگہ پہ مال لگاؤ صبح میں تذکرہ ہوا کہ کنجوز اور مکھی جوس کو کسی نے پیسوں کا تھیلا دے دیا ہے مالدار لیکن کنجوس کنجوس کو مکھی جوس اس لیے کہا کہ کنجوس کے شوربے میں مکھی گر گئی تھی پہلے اس نے اس کو نچوڑا اس کے بعد چوسا اور پھر پھینک دیا اس لیے اس کا نام مکھی چوس رکھا اس نے بہت افسوس کیا کہ تین راتوں سے دے رہا ہوں اور پیسہ جو ہے بالکل رانگ نمبر کے اوپر جا رہا اللہ سے دعا کرتا رہا کیا کروں اس زمانے میں جو نبی تھے ان پر بنی آئی اللہ جب قبول کرتے ہیں کاموں کو اور دینے لینے کو تو پھر یہ غیب سے شکلیں پیدا ہوتی ہیں یوں فرمایا دینے والے بندے کو ذرا بلا اور خوشخبری دینا کہ تین دن کے سب سے تیرے اللہ نے قبول دیا تین دن کے صدقے اللہ نے قبول کر لیے تین دن کی تیری خیرات کام آ گئی پتا نہیں ہے کسی کو کہ دیا کس نے ہے لیکن جس کا مال تھا اور جس کے لیے دیا تھا نا وہ تو جانتا ہے رب کائنات تو جانتے ہیں کیونکہ دیا اس کے لیے تھا تو اس کے دربار میں پہنچ گیا اور لکھا بھی گیا پہلے دن تو نے چور کو دیا نبی نے کہا چور نے گھر جا کے دیکھا تھیلے میں اتنا سو روپیہ جو نکل آیا نا تو اس نے رو کر تھیلا سامنے رکھا اور یوں کہا اللہ جب بغیر چوری کے ایسا مال کو دے سکتا ہے تو تو خدا کی قسم آج کے بعد میں چوری نہیں کروں تیرا مال یوں قبول ہوا کہ چور نے چوری سے توبہ کر اس کا دینا کس طرح سے قبول ہوتا ہے کس کا کچھ کہنا کیسے قبول ہوتا ہے کسی کا دوسرے کو سمجھانا کس طرح قبول ہوتا ہے کسی کی ایک مسکراہٹ کس طرح سے قبول ہوتی ہے کسی کے چار آنے دینا کیسے قبول ہوتے ہیں میں اور آپ نہیں جانتے جس کے لیے دیا ہے وہ جانتا ہے اور وہ عطا کرنے والا ایسا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے اتنا بڑا روپیہ لٹایا ہے وہ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اخلاص کی بنیاد پر عزر کو بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ دیں گے اعمال میں اخلاص زیادہ ہوگا تو دو رکاتیں ہزار رکاتوں پر بھاری ہو جائیں گی اور کروڑوں رکاتے پڑھتے رہے لیکن اخلاص نہ رہا اللہ کے دربار میں ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں اس کے یہاں کھپت اگر ہے تو اخلاص اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ مانو انبیاء کرام کے اعمال میں اخلاص بہت ہوتا ہے اس لیے ان کے عمل کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا پھر ان کے بعد صحابہ کرام کے اعمال کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک کھجور کی گٹلی اللہ کے راستے میں دے دیں اور میں اور آپ بہت کا پہاڑ دے دیں کھجور کی گٹلی کی برابری نہیں کر سکتے اس بنا پر کہ جو اخلاص گٹلی کے دینے ہے اور پہاڑ خرچ کرنے میں نہیں پر میں اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کیا کہ چور نے چوری سے توبہ کر لی ہمارے استاد کہتے تھے کہ عادت آدمی کی جلدی بدلتی نہیں ہے جبل گردت جبلت نہ گردت پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جائے گا لیکن عادت انسان کی بدل جائے یہ ڈیفیکلٹ کام ہے اللہ کے لیے سب آسان ہے لیکن عام طور پر بندوں کے لیے مشکل ہوتا ہے ہمارے استاد کہتے تھے زمین جمبت زما جمبت نہ جمبت گل محمد زمین مل جائے گی اپنی جگہ سے اور زمانہ مل جائے گا لیکن گل محمد یہ لے مشکل کام طبیعت ہے انسان اس کا جگہ پہ جمع ہوا ہونا یہ اس کا مزاج ہے چوری سے توبہ کر لیا توبہ ایک بندے کو کرا دی اور ایک بندے کو توبہ نصیب ہوئی تو اس کا درجہ کیا ہے اور ایک کو ہدایت نصیب ہوئی تو سرکار نے فرمایا لائن یہ اللہ کا انسان کو ہدایت عطا فرمائے یہ اب اس کی تفصیل ہے اس کے پیچھے بڑا ڈسکرپشن ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا کہ اس کی تفصیل رکھوں آپ کے سامنے دوسری رات میں صدقہ کیا تو وہ نے لے لیا گھر جا کر میں پیسہ دیکھا تو چیخ پڑی اور رو پڑی کہ دو ٹکے کے لیے خون فروخت کر رہی تھی دو پیسوں کے لیے عزتوں کی بربادی کر رہی تھی دو پیسوں کے لیے جس کو فروخت پیسوں کے لیے حیا کی دھجیاں اڑا رہی تھی دو پیسوں کے لیے ایک عورت جو حیا کا پیکر ہے اس کو داؤں پہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی لیکن اللہ تیرے کرم کا بھی کوئی ٹھکانا ہے کیا اور تیرے رحم کا بھی کوئی ٹھکانا ہے کیا اور تیرے احسان اور تیرے فضل کا بھی کوئی ساحل اور کنارا ہے کیا کہ بدکاری کرنے کو جائے اور تیرا کرم ساتھ آ جائے تو آج کے بعد اللہ کو گواہ ہے کہ بدکاری دیکھوں گی تو تیرا صدقہ اللہ نے یوں قبول فرما لیا کہ تیری دینے پر بدکارا کو بدکاری سے توبہ نصیب اور وہ کنجوس کو اللہ نے مال تو بہت دیا تھا گن گن کے واپس رکھتا تھا اور واپس گنتا تھا اور پھر رکھتا تھا اور ترتیب سے رکھتا تھا اور ایک کے اوپر ایک رکھتا تھا لیکن دینے توفیق نصیب نہیں ہوتی تھی لیکن جب اس نے دیکھا کہ بے مہاتا اٹھا کر لاکھوں کا پھیلا دے دیا تو اس نے کنجوسی سے توبہ کر دیا تو تیرے تینوں دن کے صدقے اللہ نے قبول فرمائے لیکن نوعیت الگ ہے تو نے یوں سمجھا رد ہو گئے اللہ نے قبول کر لیے کیونکہ تو نے اخلاص رکھا تھا اخلاص کی برکت سے نہیں ہے کہ دینا قبول کر لیا ارے تیرے اخلاص کی برکت سے لینے والوں کا لینا قبول کر لیا تیرے اخلاص کی برکت سے لینے والوں کو ہدایت کا تو یہ مال کیا مبارک مال ہوگا کہ دینے والے نے تو عجر پا لیا اور لینے والے نے ہدایت پا لیا بس تو بات صرف اتنی سی عرض کرنی تھی کہ موجودہ دور ایسا ہے کہ یہ تمام چیزوں کی رعایتیں برابر کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد نماز کا عجر باقی رہ جائے روزہ رکھنے کے بعد شام کے کنارے پر عجر مل جائے رمضان ختم ہونے کے بعد فرشتے ہنڈریڈ پرسینٹ روزوں پر عجر لکھتے ہیں اس سے ہم لوگ تھوڑا غافل رہتے ہیں اور رمضان کے ختم ہونے پر رمضان کا عجر لٹا دیتے ہیں نماز کے ختم ہونے پر نماز کا ثواب لٹا دیتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ سب کچھ خرچ کرنے کے بعد کنگال ہیں اور بالکل بن کر کھڑے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جا کے سوچے گا اتنی ہزار نمازیں ہیں اور اتنے ہزار سجدے ہیں اور اتنی ہزار رکاتے ہیں اور اتنے سو قرآن ہیں تو معلوم کہ میرے اجر کا تو ڈھیر لگ گیا ہوگا اور جہنم کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن فرشتہ انگوٹھا دکھا کر کہے گا یہ تو تم نے کیا تھا وہ ہے لیکن یہ کرنے کا دوسروں کو دیا تھا وہ ہے رونا آ جائے گا کہ بہت کما کے اور بہت محنت کر کے امتحان کچھ حاصل نہیں کیا اللہ کے دربار میں خالی رہا میں اس لائق نہ ہوا کہ کرم متوجہ ہو جائے اللہ کا رحم متوجہ ہو جائے اللہ کا اللہ کی رحمتوں کی میر برت جائے اور میرا مغفرت کا سامان ہو جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے ہمارے مسجد کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر رات دن جو ہے وہ محنتیں جاری ہے اللہ کے بندے دے بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہمت دے جتنی دے اپنے خزانے سے اپنے رشتے حلال سے ضرور جو ہے عطا کریں یہ گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں آواز دے رہی ہے کہ وہ ختم ہو رہا ہے تو اس کی آواز پر گوشت پر آواز رہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے وہاں پھر نہیں ہو جائے گا